کی کوئی غلط آتے ہیں اور اس کے بعد میں اور ہماری موسم سارے آپ کے زمانہ کون 加到这里。

ملک ربهما أو كلاهما تقل لهما ولا ولا وقل لهما قولا كريما لهما جناح كل الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا اللہ تعالیٰ نے ماں کی آشا اور اس آسان

ماشاء اللہ تعالیٰ یہ کرو اللہ تعالیٰ طرح سے کوئی نیک کام دے دین کا کام دے یا پہاڑ کی نیکیوں کی توقع ادا ہاتھ کی پابندی نمازے کی پابندی گرفتار کی پابندی والدین کی جیسے میں نے یہ آیا بڑی آپ کے سامنے قرآن پاک ان شاء اللہ اس سے بھی کچھ بیان کروں گا تو والدین کی خدمت کی نوکری ہو جائے تو تفریح ہو جائے تو بیان ہو جائے اللہ کی محبت کا دین کا تو یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نوکری اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہوتی ہے ورنہ بندہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں میرے سب سے پہلے بتا رہا ہے جب کہ دیکھو انسان کی تبدیل دو گندے پانی سے ہوئی انسان کی تبدیل دو گندے پانی سے ہوئی پرانے بات سے دکھ رہے تھے آپ لوگ کو ایسے بیٹھے تھے تو میں کوئی ایسی بات کر یعنی رہا ہوں فریش بول کیا میں فریش بول رہا ہوں ایسے ہو جا رہا ہوں پہلے تو ہمارا دل نہیں کی جگہ ہماری بات نہیں ہو تو آپ ہندو تو ہمارے لیے ہندو ہے کیسے جی۔ پاک کلام پاس کلا میں اس بات کا ذکر ہو تو کلام کے سے پاکی کا کوئی چیز ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتائی بتایا کہ کہ ہماری منی بات تو تو آپ کو ناپاک مت کر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو بندے کے تو جس چیز کی بنیاد میں ستا پانی اس چیز سے آپ کیا توقع رکھتے کہ اس سے گندے آواز آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کسے پانی سے تبدیل کر کے انسان کو یہ کی ہوگی اور اس کو بھی اگر چیز لگ رہا ہو ہماری بات لگ رہی ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی اس سے شکایت اور بدمانی نہیں ہوتی تو یہ تو کیا فرماتے ہیں مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو گندے پانی سے تبدیل بخشی اللہ تعالیٰ کی ضروریت کا سماج دیکھو کہ ایک ہی گندے پانی سے تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کو اور آپ نے یہ جاری کرتا ہے بڑے بڑے کامات اور خدا کے کردار سکھائے اللہ تعالیٰ سب کی بات کر ہے اور انسان کی تفریح کا بتاتی ہے بنیادی تفریح کی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلط آواز ہے کہ اللہ نے گندے پانی کی تفریح والے انسان کو اپنے دربار میں آگے کا شرح بتا دیتا تو یہ انسان کو اپنی عبادات کے اوپر اپنی تعداد کے اوپر نیک کاموں کے اوپر نام اور تکبر اور اپنے آپ کو جو ہے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اللہ کو پسند نہیں اللہ کو وہ آج بھی پسند ہے آج بھی پسند ہے لمین جو بھی اکڑپور کے لے کر مل کر ہے اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار لوگوں کی گاؤں کو اپنے گناکار بندوں کی آہوں کو یعنی جو بندہ اپنے گناہوں پر ہوتا ہے اشکاری کرتا ہے آنکھوں پر آتا ہے اس خود کی آہوں کو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ احب رکھتے ہیں احب احب کو احب ایک تو محبوب ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے ایک احب ہوتا ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو تو اللہ کو عاجزی ہو اور جو جو آدمی اللہ کے دربار میں عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے بڑے بڑے انعامات سے سماجتے ہیں اور اپنا خود ساتھ ادا کرتا ہے اپنا خود ساتھ جس کو ہم کھلاڑی کرتے ہیں کھلاڑی کہتے ہیں شاید کھلاڑی کی ان اولیاء اللہ اللہ نہیں فرمایا نہ ملے گا نہ آتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احتیاط بنایا ہے ان اوکیا ہمارا کوئی ولی نہیں کیسا انداز ہے اللہ کا ہمارا کوئی ولی نہیں ہے کل لگ مگر متفی آپ متفی کس کو کہتے ہیں متفی وہ ہے جو گنا ہے متفی کون ہے گنا پرہیز کرتا ہے متقی وہ نہیں ہے جو ساری رات مندروں میں کھڑا رہے میں کھڑا رہے کہیں آپ کو وہ چیز لائیے کہ قرآن پاک ٹھیک کہو یہی نہ ہو گیا یعنی جو زیادہ تعداد گزاری کرتا ہے وہ پھر ہوگی یہ تو ولایات کی ایک علامت ایک علامت ایک چیز علامت ہے اور ایک چیز بنیاد ولایات کی بنیاد متفق اللہ کا جو گناہ ہے تو کہیں بھی اس کا ادھر بتاتے ہو کہیں بھی اس کا ادھر بناتے ہو کہیں بھی اس کا ادھر بتاتے ہو تاکہ کا یہ سب جو ہے یہ علامات لائف کی ذکر کار کرنے والا اللہ کا بھی ہوتا ہے لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو گناہ ہدایت کس بات پر موقف ہے گناہ نہ کرنے پرانے بات ہے تاپ یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہی ہمارے پاس ہے نا ہمارا کوئی وہی نہیں نہیں نہیں کوئی کسی مگر جو گناہ زمین اب تقوا تو ہے ہدایت ہدایت کی اب کہاں سے حاصل حاصل ہو ہو کیسے ابایت کیسے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت کیا اور پوروں ماں ہے ایمان کرو تقوا اختیار کرو اور تقوا تمہیں کہاں سے ملے گا پورو مان پارسی کے لوگوں کے ساتھ رہے پورو مانی رہنا رہ پڑنا ساتھ رہنا ساتھ نبھانا ابھی ہم گاڑی سے دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے تو وہاں پہ رسول اللہ ہمارا بیان کر رہے تھے رکھا ہے تو گاڑی میں آتے ہوئے یہی بات ہو گئی جب ہے معاملات کی یہ نہیں جیسے ہمیں کہیں پیٹرول لگانا تھا کہیں اور بات کسی اور معاملہ میں ہے تو ہم نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کی یہ باتیں کبھی سنی تو میں نے اس کو بتایا کہ ساتھ رہنے سے اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے یا اللہ والوں کے اسلام بتایا تو یہاں اور کچھ یہ بیٹھے یعنی کیوں کیونکہ ہمارا نماز لوگ کی حرکت نہیں ہے سرکار کی حرکت نہیں ہے حد کی حرکت نہیں ہے جہاد کی حرکت نہیں ہے

دوست سب سے پیاری کون ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ بعد سب سے پیاری کون سی زیادہ بتائیے اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ساری کائنات میں اللہ کے مخلوق میں اللہ کے سب سے پیارے رب الخاب نبی آپ کہہ دیجیے تو کیا میرے سب سے پیارے ہیں آپ کی ادائیں مجھے پیاری ہیں تو آپ امت سے بھی کہہ دیجیے کہ میری اداؤں کی نقل کرو میری اداؤں کی نقل کرو یہ ادائے ہم پر کیونکہ نبی جو ہے اللہ کا مزاج نام سب سے زیادہ مزاج نام پیارے ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار کیا سب پیارے سردار سب سے پیارے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ آکار رفتار کردار اور معدار اور معاشرت اور آداب اور تمام قسم کی جو بھی معاملات ہیں سب سے پیارے اخلاق اور سب سے پیارے آداب آپ تو پیارے کی اداؤں کی نقل کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ نام دیتے ہیں کہ ان کو بھی نقل کرتا ہے ان کو کتنا پیارا کرتا ہے پیارے کی اداؤں کی نقل سے ہم بھی پیارے ہو جاتے ہیں پڑھنے کے بعد میرے ابھی تو بہت کام ہے کیا ہمارے مشکل کام آئیں کیا ہمارے ماں باپ کام آئیں کیا ہمارے بھائی بہن کام آئیں ابھی ایمان صاحب نے گراوٹ کی دوسرے رکھا ہے کی نماز کی دوسری رکھا ہے ایمان صاحب نے گراوٹ کی

اور اس کو سوکھی جگہ سے چلا کے کسی کو کی جگہ سے چلا جاتی اور میرے ساتھ جا سکتا میرے کو سوکھی رہ جاتی تھی مجھے کھانا کھلا دی آپ کنویں تو ذرا مجھے اپنا دیکھو میں تمہارا کیا کروں ذرا مجھے چند سیکھنے کی ضرورت ہم کہیں گے نہ یہ بات صحیح ہے کہ سرانے بات میں ہے نا جو کیا ہے محبت کا درد نہ رہے اور ہم مانتے ہیں کہ محبت ان کو ہم سے محبت بھی ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب وہ ہم کو نہیں پہنچا ہے اب جو ہے مانگنے کی خاطر والدین کی خاطر ماں باپ اور بیوی بچوں کی خاطر دفتر والوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑے گا بتائیے انسان کی مدد مرنے کے بعد کام کون آئے گا اللہ اللہ دنیا میں بھی اللہ کا ہوتا ہے کبھی ہمارا دوائی عقیدہ تو نہیں الحمد للہ اور دل سے بھی ہم مانتے ہیں عمل میں اگر سے ہماری طرف منظوری لیکن دل سے ہم مانتے ہیں کہ جو کام بھی ہوتا ہے مولا کے حکم سے ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کام ہے اور خبر سے جانے کے بعد کون کام ہے سب کر کے لیے دعا کا سلام غلطی کے لیے

اتارنے کے بعد تمام بچے اور ماں باپ جس کی محبت کا اور جو اپنے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ماں باپ کا زیادہ محبت کرنے والا لیکن اللہ کی انداز کردار جو ماں باپ سے کہیں زیادہ بڑھتا ہے محبت کر رہے ہیں اور جو ببن سے ہیں اللہ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ماؤں کو تو محبت کرنا میں سکھایا کی رحمت کا اللہ کی رحمت کے سوری اور پایا اس کی برکت سے تمام دوسرے سے ما بابا کے حصہ تو اللہ پاس بتایا کہ ماؤں کو تو محبت کرنا نے سکھایا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا میں نے آپ سے یہ کر دیا کہ بندے سے پتا ہو جائے اور آپ مان اور اللہ کا مقرر ہو جائے اللہ کا مقرر ہو جائے بھائی گنا کون سے ہو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا صحابہ کو کتاب کر آپ تو کیا کیجیے صحابہ صحابہ کو کتاب کر کے آیا کل لوگوں کا پاپ

توبہ کے ذریعے اپنی خطا کو اللہ کی خطا بتائیے یہ آپ سوچنا کہ اپنی خطا پر خطا کرنا ہو اور ہو جانا یہی کہے کہ آپ خطا کرنے لگے اور سوچنے کے ہم اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں یہ نہیں خطا کرنا اور اور ہو جانا اور جیسے بازار سے ایک آپ برف کی کریا خریدتی ہے

اچھا ہماری ہمارے کوئی بات کرتے ہیں اب ہم سکتا ہوں آپ کو ہوگئی کرنا پتا ہوگی نکاروں آپ مانے ہم تک زمین سے لے کے کے ریت کی برابر گنا ہمارے ہو جائیں ہمارے شریف سے ستر بنا کرتا تھا جس جس کے کے اللہ اللہ کا کا کام کام کام ہے آپ بہت زیادہ جائے اٹھارہ گھر میں

اللہ اللہ آپ آپ آپ کو کر زمین کا سارا سارا سارا مانی کرائے کے کے اندر یہ ہاتھی اوپر ایک بیٹھے اور اس کا کے وہ حالت جب ناکام ہو گیا تو آدمی کا بتا تو مجھے نہ بتا رہا مجھے مجھے کیا کیا پتا بیٹھ جائیں کوئی پتا اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی نسبت نسبت آ نہیں ہے ہے اگر نام پر مان کوئی اور یہ آپ پھیلا اللہ آپ آپ سے کو نام اللہ تعالیٰ

ہمارے لہر یہی کام ہے اپنا کا کام ہے آپ کے لہر یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہوں پر اپنا محبوب عمل معاف کرنا آپ کو محبوب ہے اپنا محبوب عمل نہ کر جائے گی آپ اپنا محبوب کام کیجیے تو آپ کا سب سے زیادہ پسند ہے <laughs> اور یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں یہ سب قدر کی خالی بات ہے یہ دعا دوار کا بڑی بڑھ جب سنچائیں پڑھیں گے وہ مانگیے گا وہ خدا کے نام ہوتے اور عید میں میں اور اللہ اللہ آپ کہ کو مل جائے اللہ کی بولی جس کو مل جائے وہی معافی آپ حضرت مولانا شاہ کا ایک کرے دیکھیے صحبت کی بات ہے اللہ والوں کی صحبت کی کیا تاثیر ہوتی ہے کہ سسٹر کی جو ہے وہ گلاؤں سے آگے بڑھتا ہے اور آدھے گلا لگ کے بھی بغیر صحبت کے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے جس سے صحبت نہیں اٹھائی چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے انسانی کیا ہو سب کچھ کیا ہو قیمت کیا ہو لیکن جو صحبت والے ہیں اللہ نے نہیں اٹھاتا اللہ والا کی محبت نہیں اور جس کا تعلق صحیح میں ہوتا ہے وہ ساری کائناتی اور کسی سے نہیں مانگتا وہ مولا سے مانگتا ہے جو سارے کاٹنا سیکھ لینا سیکھ لینے والے نے بھی مانگنا جو کچھ موتاج ہے آج ہے اگر استعمال کرنا تو غلط یہ کہ کہ محبت ہے ہے بتاتے ہیں تو مطلب فلک ورنہ ایسا جو آپ ہمارے ہو گئے تو پھر کیا بات ہے ہماری آپ کی ہے جب آپ ہی ہمارے ہو گئے تو یہ سب کچھ ہمارا ہو گیا نہیں ہوتے ہیں یہ تو میرا مطلب میرا فلک میرا نہیں

کی آپ کی سروں پر داری کر کے اور آپ کی منت کی ہوئی باتوں سے رک کر میں آپ کا تو حاصل کرتا حتہ کہنے ملائی سے بھی افضل ہو جاتا آپ کو معلوم ہے انسان کیا ہے انسان جب خبر کرتا ہے چڑیا کو داری کرتا ہے تو ملائی سے بھی اس کا طرف آگے بڑھ جاتا ہے آپ معلوم ہے بس والد صاحب ایک اور جماتے ہیں اور ہمارے کیا کیا برابر برابر ہے ہے ہے سب کو بتا جگہ پھر بھی بڑی تین مطلب ارے ہم پھر بھی بہت کسی ہیں جو دیکھتے ہیں یہ اللہ نے جب پینے کے اندر ہے اس کو ہم اللہ اللہ کا کے پر چلنا اور ان کی پانی سے بچنا یہ کام میری غلطی ہے لیکن دل چاہتا ہے نماز پڑھنے نماز کو دل کیا نماز پڑھ دل سے ہونا چاہتا دل چاہتا ہے ہاں میرا بہت کو دے نہیں دل چاہ رہا دل دل کا ہوا نہیں گناہ کرنا گناہ سے بچنا تعاف کرنا اس سب سب کا تعلق دل سے آپ کسی سے پوچھو گے آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا دل نہیں جاتا فکر کرا تو تو دل سے کس کا تعلق ہے یہ دل بنایا جاتا ہے انسان دل سے سے محنت کی جاتی ہے حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کرانا کہ یہ جو تمہارا جسد ہے ہے اس اس کے کے ایک بوتل ہوتا بوتل ہوتا ہے اگر اس کی اصلاح ہوتا ہے تو پورے حکم کی اصلاح ہے اور جب اس سے فساد پیدا ہوتا ہے اس سے گندگیاں پیدا ہوتا ہے آپ کی پانی پیدا ہوتا ہے تو مسلطی دل خراب ہو گیا تو سارے سارے سے لے کر پیسہ چیزیں آتا ہے سب کے سب گنا ہونے کی اور دل بھی اتنا ہو گئی تو سر سے گی بہتر اللہ کا ہو جائے گا اللہ کا کھانا بڑھا جائے اس کی اطلاع تو غلط یہ کہ فائدہ صاحب بتاتے ہیں نا کہ ہندی ہے بڑی چیز مدد ہے ایک سختی مطلب کی پھر ہے یہ سانسر غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا موتی جو ہے وہ رکھنے کی جگہ رکھنے کو بنا دل میں اللہ کی محبت کا ہوتی رکھنے کی جگہ جس دل کے اندر گندی گندی شکلیں نارینا عورتوں کی شکلیں گانے بجانے اور ان کی فلمیں اور دنیا بھر کے ایسے کام یہ لوگوں بسے ہوئے ہوں اس پل سے اگر انکار ہو اور اس پل سے گندگی نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا بکری حاصل نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ گھر اللہ جائے اور انسان کا ہے پہلے خبردار جس کی پورے اچھے اچھے ہمارے بڑھا جا رہا ہے اب دور کے سکنے سے کیا ہوا آپ نے کہ ہم نے دیکھ لیا نہ لیا نہ دیا کیا کیا ہوا ہم نے دیکھی کو دیا اب سنیے اس کا انجام کہ دیکھ لیا آپ نے تو آپ نے آپ کیا ہو گئے کیا اللہ بات کرے کیا رہے پرانے بات میں بولیے وہ کہیں نہ رہو تو میں ہم پر لیکن میں بیان ہے کہ اللہ کو بھی کب کب اس سبق ویسے میں کسی کا کابل ہوگا نہیں آنا معلوم کے ساتھ

من اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مولوی مزلہ بتا ہے پاک میرے مولوی مسئلہ بتاتا ہے بتاتا نہیں ایک مسئلے کا مطلب مولوی مسئلہ مطلب بتاتا ہے عمل کرنا سننے والوں کا کوئی آنا آپ کو کر دے سکے بنا جی کیا ہماری بات سن کوئی آنا آپ کو کر دے سکے بنا جی خبردار میں کوئی عورت کو دیکھنا ہم تو مسئلہ بتا رہے عمل کرنا نہ کرنا جس کو اپنا فائدہ محدود ہو وہ کلام اللہ کی بات کو عمل کرے جس کو فائدہ محدود نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کم نہیں ہوتے پھر اللہ تعالیٰ سے تو کم نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو من خواب نہ سیکھی پریشان رہو ہماری جس نے ہماری رات سے اعراض کیا کیا ہیں ہماری راتوں کی نہیں کیا قرآن پاک کی عدم حجیب کے پاس کی رسول کی عدم سب بدلا بھی عدم پھر رسول جب چلا گیا دنیا سے تو اس کے بعد صحابہ کا سلسلہ صحابہ چلے گئے تابعین کا سلسلہ چلا تابعین چلے گئے سبا تابعین کا سلسلہ چلا سبا تابعین چلے گئے اور یا اللہ کا سلسلہ پیدا کرنے لگے اب آپ کے لیے جس لوگ نے صادق ہو گئے کہ کون ہے ہے آپ سمجھتے ہیں ولی جو ہوا یا ولی کو ہے جو جو بغیر کے کرامتیں ہیں والی آخر ہوتی ہیں اللہ اللہ کی کے کے اختیار اختیار جب اللہ چاہتے ہیں ہیں جیسے ہندوستان

تو ہندوؤں نے پانی نہیں دیا تو آپ سے کرامت حاصل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ٹھیک ہے اور کرامات ہو گیا تو آپ نے اس کے بت کو بتایا کہ کیونکہ اللہ یعنی کے مخلوق جنگی اللہ کے مخلوق چند لوگ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا بتائی کو کہ وہ بت جو ہے چل کے لوٹا رہیں گے کتاب تو لکھا ہوا ہے ہمیں تو ہمارے اندر کتاب کافی ہے کی تردید سے ضرورت نہیں تو وہ خود ہے اور چلا اور جو ڈالے گی پانی پر ملا دیا کتنے ہزار روپئے کو مسلمان ہوئے ذرا تو بات یہ ہو رہی ہے کہ دور میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کرامت پاتے نہیں ہو جیسے یہ جاری کی کام جاری کی وہ اپنے مریضوں کو روک کے لینے کے لیے اس نے جب ہاتھ پڑھا تھا اس کی کرتا تھا نماز کے دوران اس نے آواز لگائی سلام دینے کے بعد مرید نے ہندوستان کو اپنے گھر بلایا اور اس کی دعوت کے لیے لوگوں رہی آگے بھی کاٹا تو جب سارا دو ہزار پانچ اب ہم لے کے آئے تھا تیس سال کے آگے سال کا تھا جب وہ کوٹ اٹھایا تھا جب بات ہونے کا بالکل خوش تھا سفید چاول چاول اور اور دوسرے کوئی یہ کے ساتھ سال آتے ہیں اس میں بوٹیاں بنا آ اب جانی لوگوں کو پیٹو ہوتے نا کھانے پینے کا ان کو ہوتا ہے اور مولانا شاہ سال کیا جاتا ہے آج میرا جال ہے آج میرا جال ہے مقبول تیرا مال ہے کیا بھوک تیری جا رہے ہیں لاکھوں کو تک لاکھوں کو بڑھ رہے ہیں کی یعنی بھوک میں سب رہنے بھی وجہ کیا ہے اگر یہ ایسے کی ہے لیکن جو ہے وہ نہیں پکی کی علامت دیکھو کہ جاری کی ہوتی ہے وجہ کیا ہے کیوں ہی سے دیکھی کر لیتی ہے چیز دکھائی نہیں تو غلط یہ کہ آج ایک شہر ہو جانا یعنی بیس ہزاروں بنا کے بدتن بچپن میں یعنی کا کا کا ہوتا ہوتا ہے ہے ہے اتنی کم نکلی ہوتی ہوتی بات جب تک بھی نہیں آتا لوگوں نے کیسے کام کرتے لوگ پہلے بٹانا تو کر کے ہزاروں بنا کے برتن میرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہیں کے شخص سے یہ تیرے اب جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ سب کے سامنے تو روٹیاں اور چاول بریانی محبت سے رہا اور میرے سامنے ایک یہ تو ہی بڑیوں کے سامنے مجھے خود کا کھلا رہا ہے اور میرے کو روٹی کھلا رہا ہے اس نے ناراضگی کے ساتھ دودھ کیا مجھے کھلا رہا ہے نے کہا حضور ابھی تو آپ کو یہاں جو دان سے حرم شریف سے کتا داخل ہوتا نظر آ رہا تھا اور پھر اوپر سے کچھ کا ہے دیکھیے یہ سب ہی نیچے سے بوٹیاں ہیں آپ کو دیکھتے ہیں پھلکے کے نیچے بوٹیاں نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے کھال پڑا ہے اور یہاں سے آپ کو کتا نظر آ رہا ہے حرف شریف کا کتا یہاں سے نظر آ رہا ہے کلو دور سے اور آپ کو یہ کھال کے اندر چند ایک چاول ہے اس کے بعد بوٹیاں بوٹیاں بڑی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کیسے طرح لوگوں کے یہاں کمار مار تو بات کارڈ نہیں تیس جاری کی ہاں یہ تو بدقیبی کا تو واقعہ ہے اس نے جب کہا کہ دندر پچیس کرے تھے کہ یہاں سے جو ہے کتا بابا رہتا تو اس کی جانی ہے اس کی بول بولنے کے لیے اور ہاں بات کی ہوئے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی مریض میں کرام عوام نہ ہو یا رہے خبریں نہ بتایا جاتا ہے یہ دور ایسا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو محض کی خبریں بنا دیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن سے محبوب آپ کے رقموں میں ایک شخص نے مجھے دفتر کا فون کیا تھا کہ کیا بات ہیں لیکن کیا طے ہوا کہ محبوب ایک دن میں آپ کے پاس ہو اور چند دن کے اندر دولت ہی ہوگی اچھا پتا چلے گا ہوا مارکیٹ کچرا کوٹی والی میں آج والی ہے تو مارکیٹوں میں میں میں اس اس اس اس لکی گلی عام طور پہ کہتے کہتے ہیں ہیں ویسے کا کا کا کا کا صحیح نام سویٹ سویٹ ہے ہے ہے گھروں کے نیچے یہ ڈرینیج وغیرہ نظام اور نہیں تو نے نے جب اسے اچھا پتا پتا جو وہ کچرا والی ہوئی کو آپ یہ بھی کام کرتے ہیں ہاں آپ آگے کے میں نے کہا دیکھو پہلے اپنی حالت بدلنا ضروری ہے کچرا نے بریو کوئی اچھی جگہ کرتے تو بھائی ابھی میں کر دیا کہ وہ کیا ہے مستقبل کون جاتا جانا کرانا حاصل ہو نہ ہو لیکن جو سب کا والا ہے وہ اور اس کا چہرہ بھی بتا دیں اللہ والے کو اپنے چہرہ کا جاتا ہے ہیرا ہوا اللہ والے کو ہے جس کو دیکھ کے اللہ جاتا ہے یہ اللہ والے یہ شکایت ہے جس کے نکاری نمون جیت سے بالکل گہرا ایسے جنریشن ہاں یہ ہوتے ہیں اللہ والے بھائی آپ کو کوئی کہے گا چند چند میل دور ہے کم ہے اس سے دعا کرانے چاہیے خدا یہ بڑا بڑا بڑا یہ جانتا ہوں کہ دعائیں آپ ویڈیو کے اندر گئے آپ دیکھا کہ اندر کوئی خدمت بیٹھا ہوا اور پینٹ شرٹ اور ٹائی ٹائی لگایا ہوا ہے آپ کوئی کوئی ہے یہاں تو اس سے دعا کا احمد نہیں اور اگر ایک سب ٹوپی لگا ہوا ہے چاٹ کلر گاڑی ہے سیمنٹ کی ماشاء اللہ کریں کریں گاڑی جس سے آپ ماشاء اللہ کیسی خوبصورت گاڑی ہے تو ایسے ایسے کوئی بیٹھے لوں اور اپنے کھلے لوگ اور میرے سماجی ہوں تو آپ اسے دعا کرنا پسند کریں گے یا وہ گھنٹے سے دعا کرا آج کل ایسے لوگ نکلے ہوئے اور کے چکر تو اوپر بھائی کرامت کا ہونا ولایت نہیں ولایت ولایت اس میں نہیں ہے ولایت کا معیار کرامت پر نہیں ہے میرے مجھے فرماتے تھے وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو رات میں وہ ہوا میں میں بھی اڑتا رات سنت شیطان ہو جو سنت کے خلاف بناوٹ چاہتے ہیں پتا ہوگا تو اور ہے لیکن جان بوجھ کر تو خلاف انسان ہو گاڑی واڑی کچھ نہیں کرتے کٹے ہوئے پیٹ پیٹ خلاف انسان کی بات خلاف انسان کام کھانا پینا اس کا سب جو ہے سب خراب تھا تو وہ وہ ولی نہیں ہو سکتا وہ ولی نہیں ہو سکتا ولی تو وہ ہے ایک رفانی اللہ کو نہ پرانے پاک میں تعریف کرتے ہیں ہو جن تم تک اللہ کا ارادہ ہے یہ مستقل میرا بھائی وہ ہے جو گنا نہیں کرتا اچھا بات کہیں گے بھائی تو بڑی کا کرتے ہیں ہم کو گنا کرتے ہیں شکم ختم گنا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا بننا ہے کیا رہے اللہ تعالیٰ ان نمبر محبوب کروا تم توبہ کر کے پھر میں نے محبوب ہو جاؤں پتا ہو گئی کیا بھی کرتی بات پتا ہو گئی نا گنا ہو گیا بڑا بڑا ہو گیا آپ کو جیوت آپ یہ نہیں کرتے ہم نے اپنی مولا کو ناراض کر دیا جو میرے دنیا میں کام آتے میرے دنیا کے کام بناتے ان کو کھلاتے کھلاتے مجھے زندگی دیتے مجھے عزت دیتے ہیں اور وہ زندگی دے سکتے ہیں لیکن مجھے عزت سے رکھتے ہیں میری ہزاروں لاکھوں بتاؤ سے پردہ ڈال دیتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں اگر میرے عیوب کو اللہ تعالیٰ کھول دے مخصوص سے تو لوگ مجھے پسند آتے ہیں اور لوگ مجھے مجھے پھوکے بھی نہیں لیکن کیا کریں گے یار کیا ستاری ہے میرے بولا ہزاروں گاؤں کے باوجود پتا کرتے ہیں بندوں سے محبت نہیں ہے تو کیا ہے یہ بندوں سے محبت نہیں ہے تو کیا ہے تو اس کی محبت ہے میرا میرا بندہ رسوا تھا میرا بندہ رسوا تھا کسی بھی ابھی بت کرا ہے ابھی کسی بھائی کی برائی کرنا اس کے پیچھے وہ بات بیان کرنا جب وہ وہاں موجود نہ ہو وہ بات بیان کرنا جو اس کو وہ سنے تو اس کو بری اس کو زندگ محسوس ہو اس کو بھی کرتے اور اس کو پرانے بات میں لا کیا بنا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مدعا بھائی کا بولتا ہوں کتنی کراہت والی بات ہے کتنی گندی بات ہے کوئی انسان انسان میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اپنے مدعا بھائی کا انسان نہ ہو سکتا ہے اگر ہوگا بھی پورا انسان کی ہوگی اور اندر سے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اور اس گناہ کا جو درجہ ہے وہ بنا سے بھی زیادہ آپ بتائیے کیا بات فرمایا غیبت جو ہے وہ اس کا قاعدہ یہ ہے کسی کی اگر غیبت کر اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسا کہ ہم تو بات جانتے ہیں جی بات ان کی پڑھائی میں ہے تو کسی کو صحیح ہاتھ نہ کر دو ورنہ یہ دماغ میں جائے آپ ہاتھ میں لگے تو وہ باتیں کسی دودھ میں آئے اور آپ نے وہاں کے تو بادل ہوگی کہتے ہیں کہ وہ برائی دودھ میں ہے لیکن ابھی کو بیان کریں بھائی جیون کسی ہو گئے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ میرے بندے کو رکوا میرے بندے کا ہے کسی دوسرے بندے پر کھلے اللہ کو پسند اللہ کی محبت ہے کہ اللہ بندے سے میرے محبت کر اللہ نہیں چاہتے کہ میرے کسی بندے کا ہے دوسرے بندے پر اس لیے جیون کو خراب تو یہ تو بات ہاں ہدایت کا پایا

کیا کر رہا ہے کبھی ساٹھوں کا سرور ہے کبھی اعتراض میں قصور قصور ہو گیا ہے کبھی اعتراض قصور اللہ ہم تو بہت کا معاف کر دیں کبھی ساٹھوں کا سرور ہے کبھی اعتراض قصور ہے اے غلط کی جس کو نہیں خبر غلط نہ کریں اے غلط کی جس کو نہیں خبر جس کی نہیں خبر وہ حضور دلا مجھ کو اللہ کا وہ واضح ہے

قیمت کیسے بڑھے گی آپ کہ تم اللہ کی موقع چاہتے ہو اللہ کرنا چاہتے ہو اللہ کے کرنا چاہتے ہو میں کام ہوں میں ہوں بات کرتا ہوں میں جب کے ہوں اپنے آم جیسے کو دبا کر وہ کہاں ہاتھ ہے وہ تو تم کو نہیں آنا ہوں اور مگر تمہارا کام اصل کا جائے میں اتنا پیارا اور اتنا محبوب ہوں اللہ تعالیٰ کو اتنا ہوں میں کہ جو میری نقل کرے گا اس کا بھی کام بن جائے گا میں اللہ کا اتنا پیارا ہوں جو میری نقل کرے گا وہ بھی اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ کو یہ ادائی نظر ہے تمہیں ان کی نظاہوں کو اختیار کر لو بھی ان کی پیار کر لو کیا اسی طرح میں جب کوٹا پہنتا ہوں پہلے وہ اس کی بائنا ہاتھ پہلے کوٹے میں داخل کرو بائنا ہاتھ کاٹ میں داخل کرنا اس کے بعد کوٹا پہن لینا یہ میری نقل ہوئی ہے اسی طرح کوٹا پہنتا جب وہ اتارتا ہو تو یہ بائیں والا ہاتھ اتارتا ہوں پہلے سے چاہے کٹ ہو کوئی بھی چیز لباس دینے کی سنت آپ کو اتار دیا جب کتا اتارتے تھے بائیں ہاتھ میں نے اتار دیا پھر دایا اتار دیا اس کے بعد کتا اتار دیا یہ تو میری نقل کر لو کیا رہتا ہوں اللہ تم نے محبت کرے ایسے ہی جوتی کا پہنوں گا تو میں دائیں پیر بیٹھ جاتا ہوں رائٹ والا ٹیچر والا پیر پہلے پہنتا ہوں جوتی اور بائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں اور اللہ کے وہ کاٹتا چاہے جی میں پہلے چیز کے پر کرتا ہوں پہلے نکالتا ہوں دائیں پیر نکالتا ہوں مسجد میں داخل ہوتا ہوں پہلے دائیں پیر ڈالتا ہوں پھر بنا ڈالتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں پھر میں باہر نکلتا ہوں تو میں اس طرح نکلتا ہوں اس کے برخت کرتا ہوں بائن پہلے نکالتا ہوں دائیں بات میں نکالتا ہوں تم یہ کر لو اور اللہ کے چہرے ہوں میں ایسے نماز دماز کرتا ہوں تم ایسے نماز پڑھو اللہ کے چہرے ہوں تو اس طرح صبح چلے گئے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اور جو آیا میں نے بڑی والدین کے مطابق یہ خاص مفہوم جہاں سوچ کر آیا لیکن میں یہ مفہوم ہوا کیا کیا بات اور کر لیں گے کبھی وہ سب اکثریت تو کیری کر دیں اکثریت سے معاملہ کریں مگر اکثریت سے معاملہ نہیں کرتا اکثریت تو گیڑوں کی اور لوگوں لوگ جنگل میں جو ہے اور گیڑ ہم لوگ اکثریت جو ہے مجھے جو ہے پاس ہو ہیں کہ جو لوگ سوسائٹی سے کرتے ہیں جو لوگ معاشرے سے کرتے ہیں تین برابر کرنے میں شرماتے ہیں ان کے لیے بتایا کسی کو بعد میں کیسے کیا کرے زمانہ کہاں جاتا اکثریت جو ہے وہ ڈاکٹر اکثریت جو ہے وہ کرنے کی کھل رہی اکثریت جو ہے وہ یہ کام کر کیا کریں کہاں کہاں کیسے کر سکتے ہیں اور نیا جو ہے وہ جنگل میں اگر ایک طرف کھیل بغت کرا ہو جیل بغل اور دوسری طرف دس ہزار نوکری ادھر دس ہزار ادھر سیدھا دس ہزار دس ہزار بندر کرے اور وہ آپ سے کہیں گے دیکھو ہم کو دے دو ہم اپنی بتر پینا کرنے کا ہم کو دے دو کیسا کرے گا اور آپ کو دیکھو دیکھیں اکثریت اکثریت تو کہتی ہے آپ آپ دیکھ سائیکل چلا رہے موٹر سائیکل پر چلاؤ رہی ہے اور سائیکل والا یہ اکثریت پیدل جا رہی ہے زیادہ تو یہ بات اکثر اس سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے خدا اور رسول کا حکم دے اور یہ دیکھو کہ ہماری کامیابی کی اور ناکامی ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے ایک دن آگ پر ہونے والی ہے کوئی کوئی کاغذ کی کاغذ ہے اور ایک ایک نہ دن ہمیں دنیا سے جانا ہے اور کبھی لوٹ کر نہیں آنا کاغذ بھی یہ کہتا کاغذی واقعی وہ کہتا ہے دنیا میں خوب خوب خوب کر لو کرتا کرتا کرتا ہے ہے ہے خراب کام وہ اور مسلمان کیا کہ ہمیں اللہ کا کام چاہے چاہے ہم ہم کتنی کے آ جائیں کی ہمارے پاس کتنی دولت ہو جائے چاہے ہمارے پاس اگلے گاڑیاں کتنے ہوتے ہیں وہاں پر کیا کام ہو جائے لیکن یہ اکیلے نہیں ہم نے یہ اپنے اندازوں کو نہیں کہا سوال جواب ہوگا نماز پوری کی گئی تھی جوانی کو کہا تک کیا آج کے ادا کہا تک کیا سوال ہوگا تو نہیں ہوگا تو اب ان کو ہے کہ جو اس دنیا کے پردے کے پردے رہے ہیں بتاؤ کہ دنیا میں یہ رہتا ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی اسی سال کی زندگی سو سال کی زندگی چلو مان لیا آٹھ سال کی زندگی ایک کھانا ہے نا جب جانا ہے تو عمل میں کوئی کم نہیں ہے جو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرتی ہے وہاں کی ترقی لے کر وہاں کی ترقی ایک عمل تو عمل میں کوئی کم نہیں ہے میرے کو دل رہے کو لڑے کی آپ فرماتے تھے کہ جتنا دکھی ہے جو ایک اردو کی نصیحت ہے والے محسوس سفیان فقیر ہوتے اللہ کو لڑائی کرنا ہے ایک دنیا یہ تقریبا کام فارمر کے ساتھ نا یہ قدر مقامی کا دیا اس کی مختصر لیکن عبرت آپ نے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہے اور آخرت میں کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں جس پر کی بات آتا ہے تو میرے کوشش بتاتے ہیں اس بات سے کہ بیلنس نکالنا ہے موبائل بیلنس آج کل بیلنس لوگ بہت ہوتے ہیں بیلنس مطلب ہوتے تو بیلنس نکال کہ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے اور آپ گھر میں کتنے دن پھر بتایا کہ جو یہ بیلنس نہ نکالے وہ بیل جانور ارے امر سے تو سوچو امر سے تو سوچو کہ جانا کہاں ہے جس کے پاس جانا ہے وہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا تو اپن کو آپ کے لیے جو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا آپ کی تیاری کرتی ہے اپنا تو نہیں اپن کی بات غرض یہ کہ میں بعد میں ایسا تھا کہ ہدایت ہے وہ تقوا کا موقع اور اگر گناہ ہو گیا یا نہیں جان بوجھ کر بلی انداز جان جان کے گناہ پر خیرا نہیں کرتا اقرار نہیں کرتا یہ ہوتا ہے اقرار کہ گناہ بھی کی جا رہا ہے اور وہ نہیں کرتا عدالت کرنے کی بھی کچھ نہیں اور یہ شخص ہے جو پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں اللہ کو مدد چاہتا ہے ہاں میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا ان شاء اللہ یہ بات بتا رہا تھا کہ کل میں سارے اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ بنا کر کو نام نام میرے آپ بہت کون اگر مخلوق کوئی عالم بڑے سے بڑا اور جس عالم وہ بتائے نام میرا میرا نام کون کون ہے وہ زیادہ آپ کو معتبر ہے یا یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے جن کو بلا بلا نہ کہنا ہے یہ وہ موسم ہے اس کی بات زیادہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ہے نا اور رسول اللہ علیہ وسلم تو قرآن حدیث سے تعلیم ہے تعلیم تعلیم اسی طرح ان کا فیور اور کوپا اور پھل اور کھانا دار اور مٹھی دار اور چچل دار اور پایا اور چچی اور نمائی یہ سب نام ہے بتائیے اب ہم نے سے ہم خود اپنے مہربانی جانتے ہیں ہم کتنا پسند کہ اللہ کا کاموں سے بتا دیا کہ موسم کون بھی بندہ بتاتا ہے بناتا نہیں یہ سارے کام ہے اللہ کا حکم پرانے کام ہے حکومت کے ہم نہیں کہہ رہے دیکھو تم نے میرے پاس آنا ہے انہیں جواب دینا ہے آج بھی یہ بات اس کے بعد بار جواب نہیں سکتی جاتی ہے کہ من آرام آج ڈگری مہینہ لگو مہینے میں دھنکا اللہ تعالیٰ نے تنگیر بنوا دی ہے پرانے پاس میں

اور ایک آدمی توبہ کرنے سے لے آپ ہو گیا منتقی ہو گیا بتایا کہ منتقی ہونا اتنا ہی آسان ہے جیسے حمد کابو ہے جیسے آپ کوئی آدمی آپ کہیں کہ نہیں آدمی حمد کابو ہے جس کا کیا مطلب ہے کیا وہ کبھی نظر نہیں کرتا کیا کبھی اس کی ہوتی نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے ہی اردو ڈوبتا ہے اور بنا ہے تو اس کو کیا کہیں گے تو ایسے ہی جیسے ہی اخبار ٹوٹے ہیں

اللہ کو محبوب ایسے محبوب کو ناراض کرنا بے وفائی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا بے وفائی ہے تو تو اپنے محبوب کو ناراض کرنا تو غلط یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ ہے اور جیبت اور جیب میں تو اتنا سب کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ایک کہا حاضر ہوئی پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بھائی میں اپنے شوہر کے بھائی سے قدر کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوہر کے بھائی کو موت نے موت یعنی اس کے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو جیسے موت کے ڈر تھے اور میں آپ کے خیال کو میرے ابھی تو پتہ ہی کتنے کتنے واقعات ہیں

مومنات کو قرآن کی اپنی اپنی بادشاہوں کی پوری حفاظت کرنے مردوں کو مت دیکھو اور مردوں کو قرآن خان خانے مردوں کو مت دیکھو ہم نے تو کوئی مسئلہ بتا دیا لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ہم آٹھ ہزار بیس میں کا ہم اس کی فائن کو کل کر دیں گے فائن کو کل کر دیا جائے گا آج جس مصیبتیں پریشانیاں ہاتھ کا جس میں تبدیل اور طرح طرح کے وبائیں اور طرح طرح کے وبال لگاتے ہیں بلائے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں بلائے تیر اور غلط کما ہمارے پاس ہے بلائے تیر اور غلط کما ہے چلانے والا سارے حالات جو پیش آ رہے ہیں وہ کس کی مرضی سے آ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے آ رہے ہیں فرمایا بلائے تیر ہے تیر اور غلط کمائے کما جس طرح فلک کمائے نہیں اللہ تعالیٰ حکومت سے حالات پیش ہے بلائے تیر اور غلط کمائے چلانے والا شہر کہاں ہے اس کے زیر مدد کہاں ہے آپ کو امن کہاں ملے گا اللہ کے قدموں میں یعنی اللہ کی نام بتانی ہے اللہ کی نام بتانی اسی کے زیر مدد کہاں ہے اور کوئی ہوگا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے لیے تیر چلانے والے سے نپٹ جب تیر چلانے والے سے نپٹ جاؤ گے نپٹ جاؤ گے تیر نہ چلائے گا <laughs> کیسے چلا جائے گا یعنی اللہ اللہ والے بن جاؤ مختصر مطلب کیا بات ہے کہ اللہ والے بن جاؤ بس پھر یہ سارے حالات تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے سارے حالات تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے اور خود کو اللہ تعالیٰ وہ بتا ادا کروائیں گے دوسری جگہ کیا ہے من حامل سوال ہے سرکاری کھاؤ کو چکا اور وہ مفت ہوں پر میں اللہ تعالیٰ سمجھے ہیں کہ جو ایک عمل کرے من والے اور ایمان والا کیونکہ کاغذوں کے لیے دونوں بھی ہوتا کوئی مدد مطلب نہیں کافی دنیا کا بھی مدد مطلب نہیں کھاتے میرے مطلب یہ سب ڈوکر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دولت عطا ہو رہی ہے اور ان کے پاس ترقی بھی ہے اور یہ علی کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے ایسے یہ تو سوچو کرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا ٹھکانا کیا ہوگا ٹھکانا کیا ہوگا اور ہر لمحہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے قریب ہونا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اپنی عمر کو گزار رہا ہے برتھ منا رہا ہے وہ تو وہ تو برتھ ڈے یہ منا رہا ہے کہ اس سال کا ہو گیا اس تاریخ میں کمنی میں جہنم سے اتنا قریب ہو گیا اور مناؤ برتھ ڈے کافی نقل کر رہے ہیں مسلمان برتھ ڈے منا رہے ہیں یہ سوچتے کہ ہمارا زندگی کا ایک ہو گیا ہم نے کام واپس یہ نہیں کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں ان کا جانا ہے ہم ان کے طریقوں میں چلیں گے تو ہمارا بھی کلانا مستا ہو جائے اللہ تعالیٰ تو مومنات کو بھی دے دیا کہ آپ کو بات دھیان چلے گی کیا آپ کوئی یہ کہ نلیاں نلیا کیا ہو تو یہ ہو گیا کہ اللہ اور رسول کے نافرمان ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نبی سے کروائے کہ تم نام محمد سے اور ہم دیکھ رہے اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ نافرمانی کرے گا اب اس کی معیشت اس کی معیشت کو تل کر دیا جائے گا تو آگے کیا بتا رہے اس کا اٹل کیا ہوگا بیان اپنے اندر اٹھایا جائے گا انداز اور اللہ سے کہے گا اللہ دنیا سے کچھ دیکھتا تھا یہاں مجھے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیونکہ دنیا میں تم نے ہماری آیتوں کو نظر انداز کیا تھا کیا تھا تو آج آج تم نے ہم کو بلایا ہماری بات کو تو آج پہلے اپنے دنیا دیکھا اللہ بتائے اللہ تعالیٰ حفاظت تو اللہ اور رسول کے نام پر ہوئے اتنی بڑی ذات کے نام پر جو دنیا میں ہمارے کام آئے گا جو آخرت میں ہمارے مقبر میں کام آئے گا جو آخرت کے بہت کم ہے گا آپ بہت کم آئے گا اس کی نافرمانی کا ڈالی ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی اللہ رسول کا بدل لے لیا کوئی کوئی بات نہیں دیکھی تو کیا کیا ہو حالانکہ اکثر کا پجانا بھی ناپاک ہو جاتا نہ محنت کو دیکھنے سے پجانا ناپاک ہوتا اور اس کے بعد کیوں اس لیے کہ لوگ ہے کہ ہمارا تو پجامہ ناپاک نہیں تو میرے کو صرف ہمارے اس پیمانا لگاڑنے عورت بدل دیتا ہے اور اگر نہیں آتا گور آپ جس کو کوئی گا اگر کسی کے یہ عورت اور ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر مرغا حرکت نہ کرتے تو بچے کام

بخاری کے نہیں کیا دیتے بنا لائی کی حضرت ارے گاڑی کی حضرت آتی آنکھوں کو دینا سورج خدا صلی اللہ علیہ وسلم سارے کوئی یاد کر رہا ستانہ روپے ایجنٹ وزیر اعظم جی کہہ رہا ہے آپ سب جو لوگ ٹوٹے ہوتے ہیں ایک ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ باپ مجھے کیا کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا اس نے کہا نہیں بیٹا یہ اچھی فیلڈ ہے کام کرو تم کسی سارے رہو کام کاروبار کرا دیں نہیں اپنا بھائی تو کیا کرنا کرنا ہے تصویریں کھینچتی ہیں بالوں کو تصویر آتی ہیں اور کامات جاری ہوتے ہیں ہوتی ہے کے نہیں نہیں ہے ہم جاتے ہیں ہم کر چکے ہیں کام دوسری ہم تو پتہ ہے تو مت اور نہیں ہم اچھا، دوسری مندر سے نظر اور وہاں سے کہا کہ سے چلانگ اپنے نیچے کھڑے بیٹے سے گئے چلا

اپنے کسی پہ اعتبار اعتبار میں بھی لیکن یہ بات چیت کی بات ہے کی بات ہے لا لا تبدیل علی اللہ تعالیٰ کی بات ہے بستی تو اللہ تعالیٰ ہیں یہ کام مت تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا نہیں پھر مخالف رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دیر بخاری

رسول خدا کا مطلب جو سارے تشریف لے رہے دین کی تبلیغ کے لیے وہاں کافروں نے کیا شروع کیا پتھر برسایا حتیٰ کہ آپ حکم مبارک نے آگے مبارک کم ہو اور فرشتے حاضر ہوئے یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے حاضر ہوئے اور حکم ہے کہ اگر میرا نبی کہہ دے کہ یہ دونوں پہاڑ کے بدل جن کے درمیان یہ قوم ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے اگر میرے نبی کہہ دے تو پہاڑوں کو گرا دینا آپ کی نہ انسانیت نے میری محبوب کری ہستی کو یعنی انسان کو پہنچا دیا اپنے نبی کو سمجھنا لیکن آپ نبی رحمت رحمت العالمی دونوں آدمی کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے کیا بتاتے ہیں نہیں یہ مجھے پہچانتے نہیں شاید ان کی حسلوں میں کوئی ایمان نہیں کیسی رحمت کیا گوارا نہیں جی کیا آپ کی تکلیف کیا ہے گوارا نہیں کیا اللہ کے چاہتے پر اس نے دو منٹ کی تکلیف کے برابر اب ادوا ہمارے اس کے لیے کتنا سستا عمل ہے کتنا ابھی عمل ہے کتنا لازمکی عمل ہے رسول خدا میں تمہیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ لاسٹ کا شریف قریب ہے کا مسئلہ مطلب نہیں بتا رہا میرا شکار قریب ہے اللہ تعالیٰ لاحت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور سکھانے والی پر بھی اور سکھانے والے پر بھی جو گھر کے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہوتے بھی کٹھی ہے بکریاں ہو رہی ہیں ہر جگہ بکریاں ہو رہی ہیں برطانیہ میں امریکہ میں کیا نام پاکستان میں بھی یہ سبھی حمل ہو رہا ہے لڑکوں کے لڑکوں کا اس لیے لیڈیز لڑکے جو جوان ہونے کو آ جاتے ہیں وہ بیس بائیس سال تک جب تک کہ خوب ساری گاڑی نہ آئے ان میں کٹھی ہوتی ہے ان کو بھی دیکھنا مزہ ہے رسول خدا بغیر رسول بتوا کروانے جنہوں نے کافیوں کے لیے بتوا نہیں بنائی اس مومنٹ کے لیے بتوا بنوانے جو نظر خراب کرتا ہے جو وہ سامنے میں موضوع کو دیکھتا ہے اور جو بے پتہ ہو کے بات کرتی ہے خدا کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی آج کوئی جاری دن بدوا دے کے چلا جائے سامنے والا فقیر کہ جا سے مصیبت پڑے تو ساری رات نہیں مل جائے گی ہم کو یہ بتوا دیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوا سے اور انجام دنیا بھی خراب ہو رہی ہے میرا تو خود کو سوچے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے جوان اپنے برباد ہو رہی ہے اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ظاہر ننگی فلمیں لے کر موبائل کے نمبر کارڈوں کے اندر ننگی فلمیں بیس پچیس روپئے میں سارا کر کے ملے تھے اور ساری رات باپ ماں باپ سمجھنے کے لحاظ میں لڑکا سو رہا ہے اندر وہ موبائل ننگی فلم لے کر یہ حالات ہوئے یہاں سے جھوٹ تھوڑی گیا اور کو کیا بات ہے بھائی کتنے سے پہلے یہاں آنا ہوا تھا اس کے بعد رستوں سے یہاں مہینوں سے یہاں نہیں آیا آج آپ اللہ نے محبت بتائی تھا کہ ہم کو پیار نہیں انہوں نے کی آگے تو میں تو آپ کو اپنے ملک کی اب ہو کیا رہا ہے اتنی اتنی برباد برباد کر کر لی لی شادی کے نہیں شادی کے نہیں ہے حکیموں کا چکر لگ رہے پانچ پانچ ہزار روپئے کا مجھے دس دس ہزار روپئے بھی میں نے بتایا تھا مارکیٹ کے کے اندر والی بڑے حکیم صاحب اور ان چکر لگ رہے ہیں پھر بھی جوانی رہی ایک دفعہ جوانی برباد ہو گئی اب شادی آپ وہ اردو ہی ختم ہو گیا جو نسل کا اردو تھا ختم ہو گیا یہ دنیا بھی برباد ہو گئی بھی خراب ہو گئی ہے نماز پڑھنے کا بھی یہ کر رہا ہے چناؤ میں نماز پڑھنے کا بھی جی نہیں کرے گا ذکر اذکار کا بھی جی نہیں کرے گا کیونکہ پھر میں تو کچھ اور بتاؤں ننگی ڈانگے بڑھتی ہیں ننگے جسم پر ہوئے جن جی، میں کہاں سے لگے کا نتیجہ یہ کہ اللہ سے محروم ہو رہا ہے اللہ سے دور ہو رہا ہے زندگی برباد ہو رہی وہ کتنا ہے تاریخ گنا کار کا انداز سے محمود ہے اخبار ایک لوگوں کو دیکھو اس کے چہرے کی فلوپتگی اس کے چہرے کا نور آپ کو خود پتا دیں کہ یہ سب گناہ کار نہیں اور گناہ کار کا کیا حال ہوتا ہے کیوں نہیں ہوگا اس لیے کبھی بتا کے اٹھا کیا کرتا تمہارے یاد سمجھے کبھی بندے کو جو اللہ کو خراب کرے گا نہ وہ دنیا سے پہلے چلا سکتا ہے نہ آخر بس آج اسی بات کا استفاع کرتا ہوں کہ بھائی میرے مسجد کا خاص مضبوط یہی تھا کہ اپنی نگاہوں کی مدد کر دیں بار بار میرے مسجد نے میرے مسجد کو سارے عالم کے علماء نے مجھے پہلے زمانہ کا خلاف کیا تھا ہم نے نہیں کیا کہانیاں بڑے بڑے علماء نے آپ کو مجھے مانا تھا اللہ کے فضل سے ان کی بارہ پندرہ بلکہ صحبت اس مسجد کو حاصل ہے حضرت کو میں نے ہمیشہ دیکھا نگاہ کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے اس کے پاس اور لڑائی کرتے تھے کہ اگر کوئی نصیحت کرنا نہیں حضرت یہ بھی ایک نصیحت کرواتے تھے جس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا نگاہ کی حفاظت اور نگاہ کی حفاظت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی بہت بڑا تھا دنیا کی ہم اس کو ضرور سے ضرور اللہ کا بات ہے جو نیک آمان کرے گا اور چاہے وہ مرد ہو چاہے اور وہ ہو تو آپ کو ضرور ضرور چاہیے گا مزیدار ہے دنیا میں مزیدار ہو جائے گی برکت ہوگی اور کام میں آسانی ہوگی اور تمہارا تعلق کا مقصد تھا تعلق کیا مطلب ہے آپ کو دیتے آپ کو بادشاہ میں تمہیں گے اللہ تعالیٰ کیسے اور تقوی کا حصول کہاں سے نکلے گا بتا دیا دونوں ہم ہمارے بچوں کے ساتھ جن یعنی جو جاری کیے نہ ہو ان کا مخصوص مال نہ ہو نظرائیں کھانا نہ ہو یا لڑکیاں لڑکیاں ہماری لڑکیاں ان کو نہ چاہیے ہو اور خرابات نہ چاہیے ہو اگلے گاڑیوں سے نہ ہو آرسی ہو بچے ہو اللہ کے راستے میں اور کہے اللہ میں تو اللہ کی بات اللہ کی بات بچے بتاتا ہوں میں تو اس کا اثر اپنے آپ ہم سے کوئی چرچا نہیں کریں آپ ہم سے کوئی نظرانہ نہیں کریں کوئی حلبہ وغیرہ نہیں آپ کہتے ہیں او او والے آپ کو چاہتے ہیں سراج کی کوئی مصیبت آ گئی تو آپ کے پاس عامر کو کیا کام ہے عامر کی بات کرا رہے تھے کس نے سنا ہی مقصد سے بولی آج ہی کہے گا آپ کے پاس جانے آپ کے پاس ہی آپ کالا بکرا لے اور کالا بکرا وہ ہو اس لیے یہ چیز میں بات ہوں دنیا سمجھانی کیا اور تو میرے عزیزو اس ذات سے مانگو اس ذات کے حقوں میں سر رکھو اپنا اس ذات سے ہو جاؤ جو سارے آگے کو ٹھیک رہتا ہے آج کی جس کی اولاد کی بہتر کی صحت کی اور عمر کی سب کو ٹھیک ہر طرح کی جیت کو دینے والا ہے کیوں نہ آپ ہوتا ہے پر آپ کریں اب کیوں اس سے اس سے توقع رکھو تو بات یہ ہے میرے عزیزو کہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے پورا مانتا نہیں تقوا کیسے ملے گا تم کو اللہ معلوم اس کی صحبت سے بغیر تقریر کے بھی کام ہوتا ہے سوچتے ہیں کوئی تقریر بیان نہیں کرتی ہے بس اس کے ساتھ کرو تو جیسے ہو جاؤ گے تمہارا کام بھی کرتا ہے اللہ آج نہیں ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو عمل کی یہ سب ہو گیا باتیں تو بہت ساری نہیں اللہ تعالیٰ اس کی کپڑے اور پائیں اور اللہ کی نامی سے بچنے کی پوری کوشش سے یعنی اور جو کی بات آپ کا ہاتھ ہیں اور سندر موقع پڑھنا چاہیے نکال کی کی گئی ہے جو شخص یہ کام کرتے ہیں زیادہ تر تیار بھی ہم اور زیادہ تر حملے بھی ہم عمرے بھی نہ کریں بات بھی زیادہ نہ کریں ہم بھی نہ کریں وہ اللہ کا بھی گناہ نہ آج جگہ جگہ کاٹے میں جاتے ہیں جگہ جگہ میں کرتی تھی جگہ جگہ سے سیکھ رہی ہیں وہ اللہ کا انعام بتایا گیا کہ اللہ کا فرماتا ہے جو شخص میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا میں اس کو حلاوت نہیں مانی ہے نا حلاوت نہیں ہے حلاوت نہیں جن میں ایک رقد ہوگی اور ہر وقت وہ اللہ کی محبت میں سخت رہے گا اگر روٹی گٹنی کی کھائے گا نا وہ کو بولنے کے لیے نہیں کرنا ہے شرط ہے کام کر کے غذا کی حفاظت کر کے دیکھ لو کھانے بنانے کا اشتراک کرو زبان کی حفاظت کرو کسی کو گاڑی غلط نہ کرو گاڑی خود کا بنانا کو کچھ بھی نہیں کر اتنی گاڑی غلط سے کسی کی قیمت سے یہ سب گناہوں سے بچو دیکھنا آ کر ان کو مدد آئے تو نہیں کر سکتے اندر

والدین کے حقوق میں بہت ہی زیادہ ہے اور اس سے دنیا بھی بنتی ہے اور جنت بھی بنتی ہے ان شاء اللہ اللہ پاک قبول لے میرا کہنا اور آپ کا کہنا آنا بھی اور سب کے بیٹھے رہنا اور شوق سے سننا مجھے بہت خوشی ماشاء اللہ سب اللہ شوق سے سن رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ایک گھنٹہ اور بیٹھا رہوں تو آپ اللہ سے شاید بھی جانے والا ہوں لیکن مجبوری ہے انسان کے ساتھ آپ کی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ یہ بات ملایا ہے ہے کچھ وہ یہ یہ یہ تحریر میں کر کے آپ کیا بیانات اور دعاؤں کا کارڈ بھی ہمارا چھپا ہوا ہے میرا نمبر بھی ہے کسی کو تاریخ کرنا ہو اس نمبر سے میری خبر فون کر کے ان شاء اللہ میں کسی کی حاضر ہوں مشورہ

غنیمت نعوذ باللہ آپ کو جاتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کیا وہ غنیمت نہ دیتے اور وہ کام کرنے کو کیسے آپ کی محبت سے بڑی ہے آپ کی طرف سے بڑی ہے آپ نے ہمیں ہمت کی ہے لیکن ہم ہمت کر جاتے ہیں کمزوری کر جاتے ہیں آپ کی نہ کرنا کی ضرورت ہیں ایسا اب ہم آپ بنا جا سکتے ہیں کیا ہم نے آپ ہم سب کو معاف آپ بنانا غریب ہم سب کو معاف بنوا دیجیے یار غریب ہم سب کو بڑے بڑے ناموں کو لکھنا ایسا آج کے نام ناموں کو معلوم اور ایسا ہمارے پتہ کرتے ہیں کہ آئیں گا ایک جگہ کی ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ اپنے محبت کرنا چاہیے اپنے بچوں سے محبتیں فرماتے ہیں اور آپ جو بندہ آپ کے راستے میں آ کر ایک بارش چلتا ہے تو آپ نے ہے تو اللہ آپ کی طرف دس ہاتھ آتے ہیں اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو آپ کی طرف دوڑتا آتے ہیں آپ کے کچھ یادیں ہونا ہے سر کو کیا اور کام کیا اور گاڑی کا پیدا کیا اللہ آپ پتا کرتے ہیں ہم سے پتا کرتے ہیں اور اگر دیکھیے ہم سے پتا ہو گئی تو ہم ضرور ضرور آپ نے معافی مانگیں گے معافی سب سے کیا ہے یعنی سب سے بڑا خرچہ آپ کے کمی جڑی ہے آپ کو بھی آپ کے بدانے میں کوئی شکی آپ کے کھیلانے کے لیے اور مشکل آپ کی بہتری ہیں آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے سب سے بڑھیا ہم سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ بتا دیں اپنے بنا بنا بنا دے دے دے اللہ جس نے ہمارے نظر مالیا ہے دے جو بیمار ہیں ان کو بیمار بنا دے دے جو مشکلات ہیں ان کے لیے آسانی پیدا دے کا آسان بنا دے جو بے بیولہ ہیں نواز دے جس کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو ایک رشتے آیا دے جس کے رشتے ہو گئے آپ کو

وصلى الله على نبينا وصلى الله تعالى على خلقه وآله وصحبه آمين